جموں اور کشمیر میں گھر ہندی سرکار رہے گی جموں اور کشمیر میں گھر ہندی سرکار رہے گی ہم سب کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلوار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جب تک گلیوں بازاروں میں بپا ہے ظلم کا عالم جب تک گلیوں بازاروں میں بپا ہے ظلم کا عالم برسردار رہیں گے جب تک آزادی کے پرچم برسردار رہیں گے آزادی کے پرچم جب تک گلیوں بازاروں میں بپا ہے ظلم کا عالم جب تک گلیوں بازاروں میں بپا ہے ظلم کا برسر برسردار رہیں گے جب تک آزادی کے پرچم برسردار رہیں گے جب آزادی کے پرچم تب تک ہر سردار کے سر پر اپنی دار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جموں اور کشمیر میں گھر ہندی سرکار رہے گی ہم سب کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلوار رہے گی پاکستان کی جانب سب نے پھیر دیا رخ اپنا پاکستان کی جانب سب نے پھیر دیا رخ اپنا کوئی آنکھ نہیں دیکھے گی اب بھارت کا سپنا کوئی آنکھ نہیں دیکھے گی اب بھارت کا سپنا پاکستان کی جانب سب نے پھیر دیا رخ اپنا پاکستان کی جانب سب نے پھیر دیا رخ اپنا کوئی آنکھ نہیں دیکھے گی اب بھارت کا سپنا کوئی آنکھ نہیں دیکھے گی اب ہر ایک کشمیر کی نظر ہر دم اس پار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جموں اور کشمیر میں ہندی سرکار رہے گی ہم سب کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلوار رہے گی بس اسلام کی خاطر اپنا ہر لمحہ اور ہر پل بس اسلام کی خاطر اپنا ہر لمحہ اور ہر پل جموں اور کشمیر کی سب کلیاں گنچے اور کوپل جموں اور کشمیر کی سب کلیاں گنچے اور کوپل بس اسلام کی خاطر اپنا ہر لمحہ اور ہر پل بس اسلام کی خاطر اپنا ہر لمحہ اور ہر پل جموں اور کشمیر کی سب کلیاں گنچے اور کوپل جموں اور کشمیر کی سب کلیا گنچے اور کوپل ہند سے لڑنے مرنے کو ہر شہ تیار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جموں اور کشمیر میں گھر ہندی سرکار رہے گی ہم سب کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلوار رہے گی پاکستان کی جانب گر اب ہند کی آنکھ اٹھی تو پاکستان کی جانب گر اب ہند کی آنکھ اٹھی تو ہندو بنیو سن لو پاکستان سے جنگ ہوئی تو ہندو بنیو سن لو پاکستان سے جنگ ہوئی تو پاکستان کی جانب گر اب ہند کی آنکھ اٹھی تو پاکستان کی جانب گر اب ہند کی آنکھ اٹھی تو ہندو بنیو سن لو پاکستان سے جنگ ہوئی تو ہندو بنیو سن لو پاکستان سے جنگ ہوئی تو پاکستان کی جیت رہے گی ہند کی ہار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جموں اور کشمیر میں گر ہندی سرکار رہے گی ہم سب کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلوار رہے گی جموں میں اب ہند کا لشکر پھٹ کے رہ جائے گا جموں میں اب ہند کا لشکر پھٹ کے رہ جائے گا جو بھی ان کے سائے میں بیٹھا کٹ کے رہ جائے گا جو بھی ان کے سائے میں بیٹھا کٹ کے رہ جائے گا اب ہند کلشکر پھٹ کے رہ جائے گا جموں میں اب ہند کا لشکر پھٹ کے رہ جائے گا جو بھی ان کے سائے میں بیٹھا کٹ کے رہ جائے گا جو بھی ان کے سائے میں بیٹھا کٹ کے رہ جائے گا پیروں کی شاخوں میں بھی اب ایسی دھار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جموں اور کشمیر میں گر ہندی سرکار رہے گی جموں اور کشمیر میں گر ہندی سرکار رہے گی ہم سب کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلوار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار رہے گی جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے مارا مار